افتتاح نماز کا استغفار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے جھک سر جھکانے والوں میں سے ہوں یا اللہ آپ بادشاہ ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میرے تمام گناہوں کو بخش دے حقیقت یہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما اچھے اخلاق کی رہنمائی سوائے آپ کے کوئی نہیں کر سکتا اور مجھ سے برے اخلاق کا رخ موڑ دے سوائے آپ کے مجھ سے برے اخلاق کا کوئی رخ نہیں موڑ سکتا میں بار بار حاضر ہوں آپ کی فرما برداری کی خوش بختی لیتا ہوں خیر تمام کی تمام آپ کے خزانوں میں ہے اور برائی آپ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی آپ کا ہر کام اچھا ہے کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا میرا اعتماد آپ پر اور میرا دوڑنا آپ کی طرف آپ آپ برکت والے اور آپ اونچی شان والے ہیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں عن علی جبن ابی طالب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اذا قام الى الصلاة قال وجہت وجہیا الى وجہیہ آخری